حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا لیکن اس نے اسے جمع کرنے سے پہلے پہلے طلاق دے دی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا وہ عورت خاون کے لیے حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ یہ دوسرا خاون اس سے جمع کر کے لطف اندوز ہو جیسا کہ پہلا خاون لطف اندوز ہوتا رہا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتالیس